کوئی کہتا ہے سن دو ہزار دس تک پاکستان تباہ ہو جائے گا کوئی کہتا ہے کہ سعودیہ پہ فلاں سن تک قبضہ ہو جائے گا کوئی کہتا ہے کہ ملک شام مسلمانوں کے پاؤں سے نکل جائے گا کوئی کہتا ہے کہ جہادی تاریخوں کا گلا دبا دیا جائے گا کوئی کہتا ہے کہ مسجد اقسا کی جگہ ہیکل کل سلیمانی بنے گا بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنے گا اور مسلمانوں کی تین ہزار مسجدوں کو ہندوستان میں ڈھا دیا جائے گا سب کی نظریں امریکہ کے میزائلوں پر پر ہیں سب کی نظریں امریکہ کی ایٹم بم پر ہیں سب کی نظریں کافروں کی طاقت پر ہیں مگر میں ان بھولے بھالے مسلمانوں کو جو اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کچھ بھی نہیں ہے ہم اس سے بڑے بڑے سیلابوں کا ماضی میں مقابلہ کر چکے ہیں کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے ماضی کے وہ سیلاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو آج کا یہ فرعون آج کا یہ گجال بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا ماضی میں کون کون کون سے سیلاب نہیں آئے آقا مدنی کی زندگی دیکھ لو چاروں طرف سے کفر چھایا ہوا تھا ابو جہل کا سیلاب تھا مگر ابو جہل نہیں رہا محمد عربی کا دین رہا محمد عربی کا نام رہا آج کوئی بچے پوتے کا نام ابو جہل رکھنے کو تیار نہیں ہے امیہ بن خلف رکھنے کو تیار نہیں ہے اقبا بن ابی معیت رکھنے کو تیار نہیں ہے مگر محمد عربی کا نام زندہ ہے ورفانہ کا ذکر یہ سیلاب چل گیا عبداللہ بن ابئی منافق کا سیلاب آیا ایسا لگتا تھا کہ بلاغت القلوب الحناجر کہ اب تو دل پھٹ جائیں گے یہ سیلاب بھی ختم ہو گیا منافقوں کی قبر پہ کوئی پیشاب کرنے والا نہیں اور انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گی کون کون سے سیلاب نہیں آئے تبوک کی طرف سے رومیوں کا سیلاب آیا ایران کی طرف سے پارسیوں کا سیلاب آیا حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بنو حلیفہ کی کی طرف سے مسلمہ بن کذاب کا سیلاب آیا مسلمہ جو کہ مسلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا وہ سجا جو نبوت کا دعویٰ کرتی تھی وہ اسود انسی جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا یہ سارے سیلاب آتے گئے مٹتے گئے روم کہاں گیا باقی نہیں رہا لیکن دین اسلام باقی ہے کسرا کہاں گیا باقی نہیں رہا دین اسلام باقی ہے پھر ماضی کو یاد کرو خوارج کا سیلاب آیا تھا ایسا لگتا تھا اسلام کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اسلام پر آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہوگا خوارج مٹ گئے آج ان کی نسل کا کوئی نام بھی باقی نہیں ہے اسلام بھی باقی باقی ہے ہے مسلمان بھی اسلامی آبرو بھی باقی ہے اسلامی عزت بھی باقی ہے اگر ماضی کے سیلاب گناتا جاؤں جاؤ بہت ہو جائیں گے صرف تاتاریوں کا زمانہ یاد کرو جب بغداد کے دریاؤں میں پانی کی جگہ سرخ لہو پہ رہا تھا جب بغداد کے کتب خانوں سے اٹھنے والی آگ آسمان کے پرندوں کو الٹے نہیں دیتی تھی جب لاشوں کے پر گدھ تنگ آ چکے تھے انہیں کھانے سے زیادہ مل رہا تھا پہاڑیاں بنی ہوئی تھی مگر تاتاری نہیں رہے سمجھ کے رہ گئے اسلام پھیل چکا ہے اسلام آج بھی باقی ہے پھر آؤ ہندوستان میں دیکھو اٹھارہ سو ستاون کی جنگی آزادی کے بعد علماء سولیوں پر لٹکا دیے گئے انٹیلیجنس کا نظام عام ہو گیا لوگ کہتے تھے شاید ہمارے بچوں کا نام کرشن رکھنا پڑے گا شاید ان کا نام رام چندر رکھنا پڑے گا لوگوں نے وفاداریوں کے تانتے باندھ دیے تھے مرزا قادیانی کے خطوط پڑھ لو اس زمانے کے طرح انگریز کے سامنے سر جھکا دیا تھا داڑھی رکھنا مشکل تھا نماز پڑھنا مشکل تھا مسجد میں جانا مشکل تھا جہاد کا نام لینا حرام ہو چکا تھا لیکن پھر صرف دو آدمی بیٹھ گئے ایک انار کا درخت انہوں نے ڈھونڈ لیا اس کا نام جو پڑھا رہا تھا اس کا نام بھی محمود تھا جو پڑھ رہا تھا اس کا نام بھی محمود تھا دونوں کا مشن تھا انگریز سے ٹکرانا ایک کمزور سا مولوی ایک کمزور سا طالب علم کس سے ٹکرانے کی بات کر رہے تھے اس سے ٹکرانے کی بات کر رہے تھے جس کی حکومت یورپ میں تھی جس کی حکومت افریقہ میں تھی جس کی حکومت سے لے کے عرب حجاز تک پھیلی ہوئی تھی جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس سے ٹکرانے کے لیے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے ربا یہ ہوگا کیا پھر وہ انار کا درخت پھیلتا چلا گیا پھیلتا چلا گیا پھیلتا پھیلتا چلا گیا انگریزی حکومت سلٹتی چلی گئی آج انار کا درخت وہاں پہنچ گیا کہ سورج اس پہ غروب نہیں ہوتا اور انگریز وہاں پہنچ گیا جہاں چھ چھ دن تک سورج نظر نہیں آتا